دار الاندلس آج کے نوجوان سن لے میری فغا آج کے نوجوان سن لے میری فغا آج کے نوجوان سن لے میری کب تلک دار پانی کے ایشو ترک ختم کب ہوگی آخر یہ تاریخ شب روشنی میں تو خود کو تو پہچان اب روشنی میں تو خود کو تو پہچان اب تجھ کو شاید کے مل جائے تیرا دشا آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں تجھ کو ہر کس ملے گا نہ ایک بے سکو تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنو ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں آج کے نوجوان سن میری فغاں آج کے نوجوان سن میری فغاں آج کے نوجوان سن میری فغا وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں ہو نہ ایسا کہیں پھٹ پڑے آسماں آج کے نوجوان سن میری فغاں آج کے نوجوان سن میری فغاں آج کے نوجوان سن میری فغاں داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز محشر پہ آقا نے پوچھا اگر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر کیا رہے گا جوابن بتا تو وہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں تجھ کو دیتا ہوں اللہ کا واسطہ ترک کر اب تو تجویز خود ساختہ تو نے اپنا لیا غیر کا راستہ تجھ کو بننا تھا اسلام کا پاس آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فا میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ ازانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ ازانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں آج کے نوجوان سن لے میری فغا آج کے نوجوان سن لے میری ری فغاں آج کے نوجوان سن میری فغا آج کے نوجوان سن میری فغا آج کے نوجوان سن میری فغا آج کے نوجوان سن میری فغا آج کے نوجوان سن میری فغاں